رحم مادر میں نسل انسانی کے ہر فرد کے ذمے آغاز حیات سے تاج پوشی آدم علیہ السلام تک کے طویل سفر کا خرد بینی اعادہ روئے عرضی پر حیات کا آغاز ایک ایسے خرد بینی جرسومے سے ہوا تھا جو صرف ایک خلیے سیل پر مشتمل تھا وہاں سے حیوان انسان ہومو سیپینز تک کا سفر لکھوکھا برس میں طے ہوا لیکن اس کے بعد نسل آدم علیہ السلام میں دوسرے حیوانات کی مانند جو سلسلے و تناسل جاری ہوا اس کے ذمے دوسرے حیوانات سے بالکل جدا گانا اور ممیز مرحلہ وہ آتا ہے جب رحم مادر میں پرورش پانے والے ابن آدم کے ہر جنین ایمبریو کی آدم علیہ السلام ہی کی طرح تاج پوشی ہوتی ہے اور اس میں بھی اس کی وہ روح لا کر پھونک دی جاتی ہے جو اس وقت تک مخزن ارواح میں محو خواب تھی قرآن حکیم میں علم جنین ایمبیولوجی کے جو حوالے آئے ہیں انہوں نے واقعہ یہ ہے کہ ماہرین علم جنین کو حیرت زدہ کر کے رکھ دیا ہے اس سلسلے میں کینیڈا کے دو ماہرین علم جنین کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا چنانچہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر کیتھ ایل مور جن کی علم جنین پر دو تصانیف اکثر یونیورسٹیوں کے نصاب میں داخل ہیں اور ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈز جو ٹیسٹ بیبی کے ضمن میں شہرت یافتہ ہیں دونوں نے نہایت متحیرانہ انداز میں گواہی دی ہے کہ قرآن حکیم نے رحم مادر میں انسانی جنین کی درجہ درجہ پرورش کی جو نقشہ کشی کی ہے وہ ان معلومات کے ساتھ حیرت ناک حد تک مطابقت رکھتی ہے جو خوردبین کی ایجاد کے بعد حال ہی میں انسان کے علم میں آئی ہے قرآن حکیم میں انسانی جنین کے مدارج ارتقاء کے حوالے یوں تو بہت سے مقامات پر آئے ہیں لیکن بلا شبہ ان کے ذروہ سنان کی حیثیت حاصل ہیں صورت المومنین کی آیات بارہ تا چودہ کو جن میں تخلیق انسانی کو اولن چار بڑے مراحل پر مشتمل قرار دیا گیا جن کو کلمہ سما کے ذریعے ایک دوسرے سے متمیز کیا گیا پھر ان میں سے ایک یعنی تیسرے بڑے مرحلے کو چار چھوٹے مراحل میں تقسیم کر دیا گیا جنہیں ایک دوسرے سے ممیز کیا گیا صرف کلمہ فا کے ذریعے گویا تین آیات میں تین ہی بار سما وارد ہوا اور تین ہی مرتبہ کلمہ فا اس تمید کے بعد غور فرمائیے کہ پہلا بڑا مرحلہ بیان ہوا ان الفاظ میں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن تِين یعنی ہم نے پیدا کیا انسان کو گارے سے کشید شدہ خلاصے سے پھر دوسرا بڑا مرحلہ بیان ہوا یعنی مکین یعنی پھر ہم نے اسے ایک مضبوط جائے قرار یعنی رحم مادر کی محکم فیصل یا دیوار میں ایک بوند کی شکل میں رکھا پھر تیسرے بڑے مرحلے کی تفصیلات آئی جو چار چھوٹے مراحل میں منقسم ہے یعنی ثم خلقنا فخلقنا فخلقنا مزغة المزغة لحما یعنی پھر ہم نے اس بون کو جوں کی ماند لٹکی ہوئی شکل دے دی پھر اس لٹکی ہوئی شے کو ہم نے گوشت کے ایک چبائے ہوئے لوتڑے کی صورت دے دی پھر ہم نے اس لوتڑے میں ہڈیاں بنا دی اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا اور آخر میں پھر ثم کے فصل کے ذریعے چوتھے اور آخری بڑے مرحلے کا ذکر فرمایا گیا ان الفاظ مبارکہ میں کہ ثم انشأناه خلقا آخر یعنی اس کے بعد ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا کھڑا کیا اور آخر میں فرمایا فَتَبَارَكَ اللہ احسن الْخَالِقِينَ پس بہت ہی بابرکت ہے اللہ جو بہترین تخلیق فرمانے والا ہے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ثم خلقا آخر سے مراد کیا ہے اس کے جواب کے لیے اپنے تعقل و تفکر یا تصور و تخیل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے رجوع کرنا چاہیے اس ہستی کی جانب جس کے فرائض منصبی میں یہ داخل ہے کہ قرآن کے اجمال کی تفصیل اور ابان کی تعین فرمائے بفہوائے وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم سورۃ النحل آیت نمبر 44 فصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم چنانچہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور مسلم رحمت اللہ علیہ دونوں نے روایت کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 لیلۃ نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل الیہ الملک فينفخ فيه الروح یعنی تم میں سے ہر شخص کی تخلیق اس طور سے ہوتی ہے کہ وہ رحم مادر میں 40 روز تک نطفہ کی صورت میں ہوتا ہے پھر اتنی ہی مدت علاقہ کی صورت میں اور پھر اتنی ہی عرصہ مزگاہ کی صورت میں اور پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے گویا یہ کہ ابن آدم کی وہ تاج پوشی جس کے بعد وہ حقیقت آدمی قرار پاتا ہے جبکہ اس سے قبل وہ رحم مادر میں صرف حیوان انسان کی ارتقائی مراحل طے کر رہا تھا اب سوائے اپنے سر کو پیٹنے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے اس پر کی جدید علوم سے بے بہرہ اور علم الحیات بایولوجی کی ابجد سے بھی ناواقف علماء ہی نہیں اچھے بھلے جدید تعلیم سے آراستہ و پیراستہ انسان بھی یہاں روح سے مراد زندگی یا جان لے لیں جبکہ علم الحیات کی ابجد سے واقف ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ نہ صرف وہ نطفت الامشاد جو رحم مادر میں پرورش پاتا ہے بلکہ والد کی جانب سے آنے والا جرسومہ اور والدہ کا بیضہ اوم جن کے امتزاج سے وہ لطف امشاد وجود میں آتا ہے دونوں حیات سے پوری طرح متصف ہوتے ہیں بلکہ والد کی جانب سے آنے والا سپرم تو نہ صرف زندہ بلکہ بھرپور جوش و خروش کے ساتھ متحرک بھی ہوتا ہے